لا اکراہ فی الدین حدود جنگ کی یہ تعین بجائے خود فیصلہ کن ہے لیکن کتاب الہی کا کمال وضاحت یہ ہے کہ اس نے صرف دلیل کے ساتھ ہی اس مسئلے میں ہماری ہدایت کرنے پر قناعت نہیں کی بلکہ سراحت کے ساتھ بھی ہم کو بتا دیا کہ اسلام کی تبلیغ میں جبر و اکراہ کا کوئی دخل نہیں ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں صاف فرمایا ہے ترجمہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے سیدھی راہ غلط راستے سے ممتاز کر کے دکھائی جا چکی ہے اب جو کوئی معبودان باطل کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے وہ ایک ایسے مضبوط رشتے سے تعلق جوڑتا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے اس حکم کے الفاظ بالکل صاف ہیں لیکن یہ جس موقع پر اترا ہے اسے پیش نظر رکھنے کے بعد اس کا مدعا اور بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے اہل یسرف کا قاعدہ تھا کہ جب ان میں سے کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ منت مانتی کہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہے گا تو اس کو یہودی بناؤں گی مدینہ میں اس طریقے سے انصار کے بہت سے بچے یہودی بنا دیے گئے تھے جب سن چار ہجری میں رسول اللہ نے بنی نزیر کو ان کی حرکات کی وجہ سے جلا وطن کیا تو ان میں انصار کے وہ بچے بھی شامل تھے جو یہودی مذہب کے پیرو تھے انصار نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم نے ان کو اس وقت یہودی بنایا تھا جب ہم ان کے دین کو اپنے دین سے بہتر سمجھتے تھے مگر اب جبکہ اسلام کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے اور تمام ادیان سے افضل دین ہمارے پاس ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہودی نہ رہنے دیں گے اور انہیں اسلام پر مجبور کریں گے اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ لا اکراہ فی الدین انہیں جبرن مسلمان نہ بناؤ کیونکہ دین میں اکراہ نہیں ہے اس واقعے کو الفاظ اور مضمون کے جزوی اختلاف کے ساتھ ابو داود اور نسائی نے اور ابن ابی حاتم اور ابن حبان نے نقل کیا ہے اور مجاہد سعید بن جبیر شابی اور حسن بصری نے بال اتفاق کہا ہے کہ اس آیت کی شان نزول یہی ہے ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اسے بیان کیا ہے اور ابن کثیر نے اسی شان نزول پر اعتماد کیا ہے محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ کے حوالے سے ایک دوسری روایت بیان کی ہے جس کا مفاد یہ ہے کہ انصار میں سے ایک شخص کے دو بیٹے نصرانی تھے اس نے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرے بیٹے نصرانیت کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے کیا میں انہیں مجبور کر سکتا ہوں اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا اکراہا الدین یہ واقعہ اگرچہ پچھلے واقعے سے مختلف ہے لیکن مدعا دونوں کا ایک ہی ہے اور جیسا کہ ابن علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور اور مستند تفسیر میں لکھا ہے اسی شان نزول کی روشنی میں اسلام کی تعلیم صاف یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص کو دین اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہ کرو کیونکہ وہ اس قدر بین اور واضح ہے کہ اور اس کے دلائل و براہین اس قدر روشن ہے کہ کسی شخص کو اس میں داخل ہونے پر مجبور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ نے جس شخص کو ہدایت دی ہو اور جس کا سینہ قبول حق کے لیے کھول دیا ہو اور جس کو بصیرت کا نور عطا کیا ہو وہ دلیل واضح کی بنا پر اسے خود اختیار کرے گا اور جس کی سماعت اور بینائی پر مہر کر دی ہو اس کا مارے باندھے سے دین میں داخل ہونا بیکار ہے زمخ شری نے اپنی تفسیر کشاف میں بھی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اس قول کی تائید کی ہے چنانچہ لکھتا ہے اللہ نے ایمان کے معاملے میں جبر اور زبردستی کو دخل نہیں دیا ہے بلکہ اسے تمکن و اختیار پر چھوڑ دیا ہے اسی مضمون کو یہ ارشاد بھی واضح کرتا ہے کہ ترجمہ اگر تیرا خدا چاہتا تو تمام روئے زمین کے باشندے ایمان لے آتے کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان لائیں اگر اللہ کی مصلحت یہی ہوتی کہ لوگوں کو جبرن مسلمان بنایا جائے تو وہ خود ہی لوگوں کو ایمان پر مجبور کر دیتا مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور سارا معاملہ لوگوں کے اختیار پر ہی رکھا امام راضی اپنی تفسیر میں اسی آیت کے متعلق ابو مسلم اسفہانی اور قفال کا یہ قول نقل کرتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا معاملہ جبر اور سختی پر نہیں رکھا بلکہ تمکن اور اختیار پر رکھا ہے اللہ نے جب توحید کے دلائل ایسے شافی اور قاطع طریقے سے بیان کر دیے کہ عذر کی گنجائش نہ رہی تو اس نے فرمایا کہ ان دلائل کی توضیح کے بعد کسی کافر کے لیے کفر پر قائم رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے اب بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو اس کو قائل کرنے کی صرف یہی صورت باقی رہ گئی ہے کہ اسے بزور اس پر مجبور کیا جائے مگر یہ اس دنیا میں جو امتحان و آزمائش کا گھر ہے جائز نہیں ہے کیونکہ قہر اور اکراہ سے دین پر مجبور کرنا امتحان کے مقصد کو باطل کر دیتا ہے اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ترجمہ اگر تیرا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ مومن بن جائے اور سورہ شہر میں فرمایا ترجمہ شاید تو اس رنج میں گھل گھل کر جان دے دے گا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں مگر ہم ایسا نہیں کرتے خود امام راضی اس قول کی تائید میں لکھتے ہیں اس قول کو یہ بات اور بھی زیادہ مضبوط کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد ہی فرمایا ہدایت گمراہی سے ممتاز کر کے دکھائی جا چکی ہے یعنی دلیلیں ظاہر کر دی گئی ہیں حجتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئیں اب صرف جبر اور زور اور اکراہ کا طریقہ باقی رہ گیا ہے سو وہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ذمہ داری کے منافی ہے اس میں شک نہیں کہ اس آیت کے مفہوم میں بہت کچھ کلام بھی کیا گیا ہے مثلا بعض لوگ اس کو منسوخ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس کا حکم صرف اہل کتاب کے لیے ہے بعض کہتے ہیں کہ وہ صرف انصار کے حق میں ہے اور بعض نے حد سے گزر کر کلام الہی کے ساتھ یہ مذاق بھی کیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یعنی تلوار کے نیچے بھی کسی نے اسلام قبول کیا ہو تو یہ نہ کہو کہ اس نے با اکراہ قبول کیا لیکن یہ اقوال صرف کتابوں تک محدود ہیں عمل کی دنیا میں انہوں نے تیرہ سو برس کی طویل مدت کے اندر کبھی قدم نہیں رکھا اللہ ایک دو شاز و واقعات کے جن سے کوئی اصول نہیں بنتا اگر حقیقت میں اسلام کی تعلیم یہی ہوتی کہ قبول اسلام پر لوگوں کو بزور شمشیر مجبور کیا جا سکتا ہے تو گزشتہ تیرہ صدیوں میں کم از کم ایک ہی مرتبہ ملت اسلامیہ اس تعلیم کے مطابق لوگوں کو جبرن مسلمان بناتی لیکن صرف یہی نہیں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا بلکہ خلافت راشدہ کے عہد مبارک میں بھی جبکہ اسلام اپنی اصلی شان میں جلوہ گر تھا اور خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عہد حکومت میں بھی جو قرآن اور اس کی تعلیم کی عملی تفسیر تھا کبھی اس پر عمل نہیں کیا گیا آ ہاں حضور کو بارہا کفار پر قدرت حاصل ہوئی اور ان کی بڑی بڑی جماعتیں آپ کے قبضے میں آئیں لیکن آپ نے ان کی گردنوں میں زبردستی اسلام کا پھندا کبھی نہیں ڈالا بلکہ اپنی پاک تعلیم سے صرف ان کے دلوں کی گندگی ہی دور کرنے پر قناعت کی دعوت اسلام کے لیے جو سرایا آپ بھیجتے ان کو تاکہ فرمایا کرتے کہ لوگوں پر سختی نہ کرنا ابو موسا اشری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا تو فرمایا نرمی کرنا سختی نہ کرنا خوش کرنا نفرت نہ دلانا مکہ معظمہ میں جب آپ کا فاتحانہ داخلہ ہوا تو آپ نے ان کافروں کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے لا تصریبہ اليوم کہہ کر آزاد چھوڑ دیا اور کسی کو قبول اسلام پر مجبور نہ کیا ان میں سے دو ہزار آدمی آپ کے ساتھ غزوہ حنین میں اپنی مرضی سے شریک ہوئے نواح مکہ میں آپ نے جو جماعتیں دعوت اسلام کے لیے بھیجیں انہیں قتال سے منع فرما دیا چنانچہ علامہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ قبیلہ بنی خزیمہ میں حضرت خالد نے جب رسول اکرم کی اجازت کے بغیر کشت و خون کیا تو آپ نے اعلانیہ اظہار برات کیا اور اس قبیلے کے کتوں تک کی دیت ادا کی یہ صرف چند مثالیں ہیں ورنہ رسول اکرم کی ساری زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے کسی شخص کو قتل کی دھمکی دے کر قبول اسلام پر مجبور کیا ہو یہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ لا اکراہ فی الدین کے وہی معنی ہیں جو ظاہر الفاظ سے بسراحت معلوم ہوتے ہیں ورنہ قرآن مجید کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس پر عمل کر کے حضور نے اپنی زندگی میں ایک مثال قائم نہ کر دی ہو اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو امام احمد رضی اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور نے ایک شخص سے فرمایا اسلام قبول کر لے اس نے عرض کی کہ اپنے اندر کچھ کراہت محسوس کرتا ہوں آپ نے فرمایا اس کراہت کے باوجود قبول کر لے پھر اللہ تجھے حسن نیت اور اخلاص بھی بخش دے گا تعجب ہے کہ اس حدیث کو اکراہ کے ثبوت میں کیوں کر پیش کیا جا سکتا ہے حالانکہ اس میں مکرہن کا لفظ نہیں بلکہ کارہا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے وہ کراہت نفس مراد لی گئی ہے جو پوری آمادگی نہ ہونے کی ہم مانی ہے اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے اس شخص کو زبردستی اسلام کا حلقہ بگوش بنایا قائلین نے نسخ کے پاس اپنے دعوے کے لیے اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس آیت کو احکام قتال کی آیات سے تدبیق نہیں دے سکتے ورنہ کوئی صحیح روایت اس کے نسخ کی تائید نہیں کرتی قطع نظر اس بحث کے کسی آیت قرآن کے نسخ کا دعویٰ کرنے کے لیے کن دلائل کی ضرورت ہے ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا نسخ عہد رسالت کے بعد کی ایجاد ہے عہد رسالت کے اکابر صحابہ اس سے واقف نہ تھے اگر اس زمانے میں بھی لوگوں کو اس کا علم ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ جیسے احکام میں شریعت کے نقطہ داں اپنے مملوک اسبق کو قبول اسلام سے انکار کرنے کی آزادی ہرگز نہ دیتے ابن ابی حاتم کی یہ روایت دوائے نسخ کے حق میں فیصلہ کن ہے اسبق نے بیان کیا میں حضرت عمر ابن خطاب کا نصرانی غلام تھا آپ مجھے اسلام کی دعوت دیتے تھے مگر میں انکار کر دیتا تھا اس پر آپ فرماتے کہ لا اکراہ الدین پھر آپ کہتے کہ اے اسبق اگر تو اسلام قبول کر لیتا تو ہم تجھ سے مسلمانوں کے کاموں میں مدد لیتے امام ابن جریر تبری کا قول اس معاملے میں امام راضی اور ابن کثیر وغیرہ سے ذرا مختلف ہے مگر وہ تمام آثار و اقوال صلف کو نقل کرنے کے بعد نسخ کے بارے میں یہ فیصلہ دیتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ ہیں کہ جس سے جزیہ قبول کرنا جائز ہے وہ اگر جزیہ ادا کر دے اور حکومت اسلام کی اطاعت پر راضی ہو جائے تو اس کو ایمان لانے پر مجبور نہ کیا جائے گا جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ آیت اجازت جنگ سے منسوخ الحکم ہو گئی ہے اس کا قول بے معنی ہے اگر کہنے والا یہ کہے کہ پھر ابن عباس نے جو یہ روایت کی ہے کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو اسلام پر مجبور کرنا چاہا تھا اس کے متعلق تم کیا کہو گے تو ہم کہیں گے کہ اس روایت کی صحت سے کسی کو انکار نہیں یقیناً یہ آیت خاص معاملے میں نازل ہوئی ہے مگر اس کا حکم ان تمام صورتوں میں عام ہے جن کی نوعیت اس کی شان نزول سے ملتی جلتی ہو ابن عباس وغیرہ کی روایت کے مطابق جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے انہوں نے اسلام کا حکم جاری ہونے سے پہلے اہل تورات کا دین اختیار کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اسلام پر مجبور کرنے سے منع فرمایا مگر ممانعت ایسے الفاظ میں فرمائی جس کا حکم ان تمام ادیان پر حاوی ہے جن کے پیروؤں سے جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے جو لوگ اس حکم کو اہل کتاب کے لیے مخصوص کرتے ہیں ان کے پاس بھی اپنے دعوے کے لیے کتاب اور سنت کی تصریحات میں سے کوئی دلیل نہیں ہے لا اکراہ کا حکم بالکل عام ہے محض شان نزول کی خصوصیت اس کو خاص نہیں کرتی ورنہ قرآن مجید کا کوئی حکم بھی ایسا نہ ملے گا جس کی کوئی خاص شان نزول نہ ہو اور پھر ہر حکم کو اسی طرح خاص کرنا پڑے گا رہا یہ خیال کہ حکم جزیہ کی آیت نے اسے خاص بنا دیا ہے سو اس کے متعلق یہ امر قابل لحاظ ہے کہ خود آیت جزیہ کو بھی اوت الکتاب کتاب کی تخصیص کے باوجود آئمہ مجتہدین نے تمام کفار اور مشرقین کے لیے عام قرار دیا ہے اگرچہ جمہور احناف اس عام حکم سے مشرقین عرب کو جن کا وجود آیت جزیہ کے اترنے سے پہلے ہی ناپید ہو چکا تھا مستثنا کرتے ہیں لیکن امام مالک ابو یوسف اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سب عرب کے صنم پرستوں تک کو اس دائرہ رحمت میں شامل کر دیا ہے اور اسی خیال کی بنا پر صدر اول سے لے کر اب تک مسلمانوں کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ انہوں نے کفار کی تمام اقسام سے جزیہ قبول کر کے انہیں خدا اور رسول کے ذمے میں داخل کر لیا ہے پھر جب خود آیت جزیہ کا حکم الفاظ کی تخصیص کے باوجود عام قرار دیا گیا ہے تو یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسری آیت کو جس میں الفاظ کی تعمیم بھی موجود ہے بغیر کسی شرعی دلیل کے خاص کر دے تمام اقسام کفرہ سے جزیہ قبول کرنا خود اس عمر کی دلیل ہے کہ کسی شخص پر خواہ و اہل کتاب سے ہو یا نہ ہو قبول اسلام کے لیے جبر و اقراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اعتائ جزیہ کے بعد عدم فی الدین تو شرن ثابت ہے